حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی پانچ رکاتے پڑھا دی آپ سے عرض کیا کیا گیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا لوگوں نے عرض کیا آپ نے پانچ رکاتیں پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں موڑا یعنی قبلہ رخ ہوئے اور دو سردے کیے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچپن